اب آپ محمد اشرف کی جو تقریب سنی جو پندرہ اپریل انیس سو انسٹھ کو دلی ڈیولپمنٹ اکیڈمی میں مسلمانوں کا نظام مملکت کے بارے میں تھی اسلامک ایڈمنسٹریشن دی کنسٹرکشن سکتا اسلام ایڈمنسٹریشن محمد مسلح رسول ابھی کریں آج کا موضوع جو ہے وہ اسلامک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں ہے اسلام کنٹمی ملک کا ہی ہے دوستو جن کو جو مملکت کی قائم ہوتی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی نظام عمل قائم ہوتا ہے اور بغیر خصوصی طریقوں سے کوئی بھی حکومت چلائی نہیں جا سکتی میں حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر نظم کے کسی حکومت کا قیام ممکن نہیں اور میں کوئی امیر ایسے ہیں جو بغیر کسی نظم سے چل سکے اب جو کون سی خاص باتیں ہیں جس سے اسلام کا نظام ملکت دوسرے نظام ہائے ملکت سے جدا جانا ہے اس کے کیا امتیازی نشانات ہیں یہ کس طور پر خلافت راستہ کے زمانے میں مسلمانوں نے اس چیز کو روزگار لائے ہیں اور اس طور پر نظام دنیا میں چلا اور اس کا فائدہ کیا ہے دوستوں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا نظام دنیا کے تمام نظاموں سے جدا جانا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام دنیا کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اسے صرف دنیا کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس کی چند بنیادیں ہیں اور ہر اس کی جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ نتا حقائق پر ماں باپ تجرباتی پر قائم ہیں اسلام کا سب سے پہلا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں گزارتا جو وہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں گزارتا اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک خاص اہمیت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی شراکت کا تقاضا ہے کہ یہ اپنے ان تمام ملاقات اور ان اپنی تمام خصوصیات کو وجود میں لائے جو کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر رکھی گئی انسان کی خصوصیت جو سب سے پہلے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بتائی گئی تھی وہ کیا ان ذاعلصمفا سے خلیفہ ہم انسان کو دنیا میں خلیفہ کر کے بھیج گئے ہیں کہ سب سے پہلا نظریہ جو ہے جس کہ اسلامی نسل ملکت کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ اسلام میں حکومت کے جتنے کارندے ہیں کام کے کرنے والے ہیں جو صرف اپنے پیٹ پالنے کی حیثیت سے حکومت کی یا مملکت کی خدمت نہیں کریں گے بلکہ اس دنیا میں خلفائے الہی کی حیثیت سے کام کریں گے اور ان کا نظریہ جو ہے وہ اس دکھ کا نہیں ہوگا جیسا کہ دوسرے ممالک میں ہوتا ہے یا دوسرے نظام ہائے کار میں ہوتا ہے وہاں بنیاد اگر دیکھی جائے تو صرف دو چیزوں پر بچتی ہے ایک تو یہ کہ مملکت کے نظام کو صحیح رخ سے چلایا جائے اور دوسرا یہ کہ ہر فردن انفرادی طور پر ہر شخص جو کہ حکومت کا کار کردار ہوتا ہے کام کا کرنے والا ہوتا ہے اس کا مجموعہ صرف اس میں نہیں ہوتا کہ میں حکومت ہی کے کام کو درست طور سے کے کو صحیح کے چلائیں بلکہ اس کے پیچھے اس کا ہی کا پرچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے پیٹ کے پالنے کا ٹکاٹا بھی ہوتا ہے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ملکت کا انتظام چلانا اور ملکت کے نظام کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور ان دو بنیادوں پر جو نظام اٹھے گا اس کے سامنے جتنا یہ محدود نتیجہ ہے اسی کے مطابق اس محدود پن کی بناثر کی کمیاں اور پیشائیں آپ چلی جائیں گی دنیا کے نظاموں میں جو خرابیاں واقع ہوتی ہیں تو بنیادی طور پر اگر ہم انسانیت کو ایک واحد کی حیثیت سے لیں تو جو شخص کسی خاص مملکت کا ملازم ہے اس کی پہلی وفاداری جو ہے اب کی اس مملکت کے ساتھ ہوگی اگر وہ مملکت جابر ہے ظالم ہے جس وقت کی ہے وہ اپنے ملک کا وفادار ہوگا اور اس ملک کا نظام کاف جس وقت کا بھی ہے جس نزدیا زندگی سے اس ملکت والے تعلق رکھتے ہیں اسی نزدیا کے مطابق اس کی ذہن جو ہے اس کی اس کی نجائز ہوگی اور اس کے مطابق کام کو چلائے گا تو جو شخص کسی خاص پر اپنی وفاداری کو کسی خاص طبقے کے ساتھ متعلق کر لیتا ہے وہ انسانیت کو ایک ان کی حقیقت سے پورا فائدہ ادر کے ساتھ نہیں پہنچا سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی ملازمت کا مقصد صرف اپنے پیٹ کا پالنا سمجھ لیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو صرف اپنی ساتھ کے لیے ملازمت کرتے ہیں وہ اپنے منافع کو اکثر اوقات نمبر تک کے منافع سے بھی زیادہ پہنچ دیتے ہیں اور نمبر تک کے منافع کو نقصانات پہنچا دیتے ہیں اور جو دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جو کہ خوش پدوری یا کردہ نیادی جو اس طور کی رشوت وغیرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ کسی مفاد خاصہ کی وجہ سے وجود میں آتی ہے کہ انسان اپنے پیٹ پالنے کے لیے کسی کی ملازمت کرتا اور اس کے مقابلے میں جو بات میں نے اس کی کہ اسلام کا نظریہ جو ہے وہ خلافت کا نظریہ ہے اور خلافت کے بارے میں میں کسی ہاتھ میں نہیں جاؤں گا کہ اشارہ کروں گا کہ اسلام میں آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا خلیفہ کہتے کسے خلافت نام ہے اس چیز کا کہ ہم کسی اصل سے آئے ہیں اس کی نمائندگی کر رہے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ انگریزوں کے زمانے میں ان انڈیا میں ٹائر ہوتا تھا تو وائی فائی کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو تاج کا نمائندہ ہوتا تھا اور تاج کی طرف سے جو مملک کے جتنے بھی نظام ہوتے تھے ان چلاتا تھا اس کی ذاتی حیثیت اس وقت کی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ چلائے ان دنوں نے واسفائی کو دو یعنی جو کہ قانون کے لحاظ سے دو ڈیزیگنیشن کو یاد کیا جاتا تھا وائی جنرل یعنی ایک اس کی حیثیت وائس ڈیزن کی ہوتی تھی اور ایک پتی دونوں جنرل کی ہوتی تھی اور ہم جو ہیں ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت جو ہے اس کی اللہ کے وائف ریجنٹ کی حیثیت ہے یہ خدا کا نمائندہ ہے جو اپنی حیثیت سے اس دنیا میں کام چلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ خدا کا نمائندہ بن کر کام کو چلائے گا تو اب اس سے نتیجے کے طور پر منطقی طور پر دو چیزیں پیدا ہوئی اس میں جن کو جہاں نافذ کرنا ہے جو جس طریقہ زندگی کو اس میں رائٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے جو اس کا اپنا باقی نہیں ہوگا بلکہ خدا کا عطا کرتا ہوگا تو خدا کے عطا کردہ نظام کا نام اسلام ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ خدا کی نسبت جو ہے خدا نمبر کے بارے میں آپ کا ہم سب کا تصور یہ ہے کہ سبارن کے قدوس ہمارا محتاج نہیں ہے اور خدا نے اس مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ مخلوق سے زیادہ سے زیادہ لیتا چلا جائے بلکہ خدا رنگ قدوس کی ذات جو ہے وہ اس وقت سے چلتی ہے من کر من خط تاخیر دے کنوں میرا ان کا شیر ہے من کر دم خط تاخیر دے کنوں بلکہ تاغر بندہ گیا ٹوٹے کنوں میں نے محمود کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں اس کا مناسب کو حاصل کروں بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں انسانی انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدوں کو پہنچاؤں تو اب خلیفہ کا کام کیا ہوگا خلیفہ میں ہوتا ہے وہ خدا کے اکثر ہوتا ہے یعنی جیسے کہ آتا ہے ہماری کتابوں میں تخلقی اخلاق اللہ اللہ کے خود کو اپنے اندر لو خدا جس طور پر چاہتا ہے مخلوق سے کسی چیز کو سمجھنا نہیں چاہتا بلکہ مخلوق کو دینا چاہتا ہے اس لیے اس امت میں جو شخص خلیفہ ہوگا اور خلافت صرف اس کے لیے نہیں جو کہ امیر ہے قوم کا بلکہ ہر شخص اپنے اپنے درجے کے مطابق خلیفہ ہے اللہ کا اس کے سین کا اس کی کتاب کا یہ میرے لفظ نہیں ہے بلکہ یہ کا لفظ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں موسیق کو کے حکم کو چلاتا ہے برائی کو روکتا ہے تو وہ خلیف اللہ حد رسول وہ کتاب ہوں رسول ہی سنتا وہ خلیفہ ہے اللہ کا اس اس کی کتاب کا رسول کا تو اب اس نقطۂ نظر سے ہر خلیفہ کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے مقاصد کے لحاظ سے اپنی ذات کو دیکھ کر نہیں چلے گا کتاب دیکھ کر چلے گا اور مخلوق کی خدمت کے سلسلے میں اس کا نظریہ ابتدائی یہ نہیں ہوگا کہ وہ مخلوق سے لیتا چلا جائے بلکہ اس کا مقصد جو ہوگا مخلوق کو دینا ہوگا وہ اقبال کے لفظوں میں سلطنت در دنیا میں خدمت گری ہمارے یہاں سلطنت جو ہے وہ خدمت گری کا نام ہے ابل فاروق روپیہ اگل کی روپی فکرے ہے کبھی ہمارے یہاں جو حکومت ہے اس کی بنیاد اگل فاروقی پر ہے اور فکر حاضری پر ہے یعنی بنیاد کیا ہی منافع کو مخلوق سے حاصل کرنے کی نیت سے ہم اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے بلکہ مخلوق کی خدمت کی نیت سے ہم کسی پودے کو قبول کریں گے اور اس بنیاد پر اگر آپ ایک چیز کو دیکھیں تو اسلام کا نقلی مملکت جو آتا ہے اس کی بنیاد اور اس کے ملازمین کے خسائی میں آپ ان دو چیزوں کو بنیادی طور پیش پائیں ہوں گے دیکھیے کہ اس مملکت کے افراد جو ہیں جو انسانوں کی خدمت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے اللہ پارٹی ہو جائے کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں اب اس بارے میں دیکھیے ایک مشہور بات ہے ہمارے یہاں کہ امیر امیر کون خادم نہیں کون کا امیر جو ہوتا ہے ان کا خادم ہوتا ہے یعنی ہمارے یہاں جو نظریہ نہیں جو کہ عام طور پر کہا کہنے کو تو وہ بھی سروسز کرتے ہیں لگ تو ہماری سروس کا ہے لیکن اگر برا نہ مانا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ انڈو پاکستان سب کانٹینٹ میں جتنی بھی ہماری سروسز ہیں پچھلے دو سو سالہ زندگی کے اور حکومت کے نتیجے کے طور پر جو ہماری جتنی بھی سروسز ہیں اس میں میرا آپ رہی ہے یہی پرانی انگریزوں والی کے لیے آ رہی ہے اور اس میں کیا چیز تھی اگر آپ انگلینڈ وغیرہ یا دوسرے ممالک میں آپ گئے ہیں تو آپ اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ انگریز جب اپنے ملک میں خدمت کرتا ہے اس کی مشکل اور ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک میں جب وہ حاصل کی حیثیت سے تھا تو اس نے آئی سی ایس کا جو یا دوسرے طبقے سے جن لوگوں کو پیدا کیا تھا تو اس لیے اس سے ایک تحریت پیدا کرتی تھی اپنے حاصل ہونے کی حیثیت سے وہ کیا تھا جتنی بھی سروسز ہیں ان کے ٹرینوں میں ترقی ہو ایک قسم کی بلندی ہو اور جتنے بھی آئی ٹی ایس کے آفیسر ہوتے تھے اس زمانے میں ان کی شان جو ہوتی تھی کہ وہ پبلک سے اپنے پتا ہوا تھے اور اس میں وہ اپنے ایک شان سمجھتے تھے اور اس شان کو باقی رکھنے کے لیے وہ ایک خاص قسم کا اسٹیٹس بھی ان کے لیے انہوں نے کر سکتا تھا اور وہ اسٹیٹس یہ تھا جو بات کا فرق ہے صرف کارے جسے کہتے ہیں کہ بچن جو ہے وہ جھکنے نہ پائے گردن جو ہے وہ تن رہے اور وہ گردن تنگ ہونے سے ہے نا اس کی وجہ یہ تھی شروع میں جب ہم لوگ آئے تو انہوں نے خاص اطلاع چلائی تھی لیکن تو لیکن سمانے نہیں ہوتا تھا کہ مقامی مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو کالے جو ہیں یہ اس وقت ہے ان سے ایک رخ پر بات چیت ہو نہیں سکتی تو اب آئی سی ایس یا ہماری سروسز کے اندر جو ایک قسم کی ریٹ کر گئی تو ان کا سب کا جو ہے وہ پبلک کے ساتھ اپنے آپ کو پورے طور پر جوڑے گا نہیں اپنے اسٹیٹس کو معیار زندگی کو رکھے گا اور کیونکہ وہ تو کے جو تھے انہوں نے اسٹیٹس کے بنانے کے لیے کچھ خارجی چیزوں کو رکھ لیا اور خارجی چیزوں سے مراد میری یہ ہے کہ ان کے نزدیک نوعیت یہ تھی کہ جتنا ہم عالی زندگی کو گزاریں گے ہمارا بنگلہ ہوگا موٹر ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا یہ چیزیں ہوں گی تو اس لیے آئے زندگی کی بنا پر ہماری مدد ہوگی اور ہمارے یہاں اس کے مقابلے میں نیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں معیار زندگی کی بلندی جو ہے وہ اشیا کے اونچا اونچا جو اونچے میں رہنے لات نہیں ہے ہمارے یہاں معیار زندگی کی بلندی جو ہے وہ ان اسی چیزوں کے حاصل کرنے سے نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں معیار زندگی کی بلندی جو ہے ان کی اخلاق سے ہے تقوا سے ہے خدمت گزاری سے ہے ہمارے ہاں اور ان کے ہیں جو تھا لیکن افسوس ہے کہ حق بات میں چھپائی نہیں جا سکتی حق بات یہ ہے کہ وہی ابھی تک ہم نے چلا آ رہا ہے اور نے اس وجہ سے بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور جبکہ غیروں کی حکومت جا چکی ہم اپنا بھی اپنا سے بن کر اپنا طور پر کام نہیں کرتے بلکہ ہم اسے اپنے اندر ایک جدا گانا چاہیے ہم سمجھتے ہیں جا کے سے سب لکھتے ہیں ہمارے بہت سارے میرے اپنے کئی سائیکٹ کا لفظ تو کہنا اپنی پڑھائی کا ہے لیکن بہرحال ہمارے بہت سارے ساتھی سی ایس پی ہیں پی ایس پی ہو گئے تو پی ایس پی جس پھر سے وہ ہو گئے پھر پھر ٹرین کے دے نہیں ایک قسم کا فرق آیا تو سے وہ ٹریننگ کر کے آ گئے تو پھر تو وہ آپ کو بولتے ہیں آپ کو بولتے ہیں معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں ان سب کبھی بہت اچھے بھی ہوتے ہیں یعنی اچھا اچھا کوشش تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں میں میں کسی میرا کسی کو تعلق تنظیم کرنا وہ مطلب میرا نہیں ہے میں صرف کچھ چیز کو کرنا چاہتا ہوں جو کہ یعنی ان کے ان کے غصے کی وجہ سے ہمارے اندر آئی تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام کا مجموعی ملکت سب جو ہے وہ اپنی بنیاد کو خدمت کری اور اخلاق پر رکھتا ہے اس دنیا پر دور صحابہ میں اگر کسی کے دن کوئی کام کیا جاتا تھا اسے اکثر اوقات کہا گیا کہ اس کا ٹیلس لے لے تو بہت دفعہ وہ انکار کر دیتے تھے کہ ہم اس کا بدلہ اس دنیا میں لینا نہیں چاہتے ہم آخرت میں رکھنے لیں گے ایک مرتبہ سید محبت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو ایک کام چھپ کیا ایک جگہ کا برانک بنانا چاہا وہ کہنے لگے کہ میرے پاس گھوڑے بھی ہیں اور اپنا سامان بھی ہے میں اس سے کے لیے کروں گا اور اس لیے کروں گا کہ میں اپنی آخرت میں اس کے ذریعے سے اس مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہوں حضرت نے کہا شک تمہاری نیت جو ہے یہ تو درست ہے لیکن میں نے بھی اس طور پر مجھے یہ پرسن کو ارد کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ تم معاوضے کی نیت سے مل لو بلکہ اس نیت سے لے لو کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے تم اپنے دل میں طالب بن کر مال کے پیچھے نہ پھرو اگر تمہیں مل جاتا ہے اور تم غریب ہو جاتے ہو تو اس سے ہے تو خرچ کر گا لیکن اسے لے لو اور اگر وہ اس چیز کو چلاتے نا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات کے آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر سید ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو تھے خلافت دی گئی خلافت سے پہلے یہ تاجر تھے اجازت کرتے تھے کپڑے اور جب وقت خلیفہ ہوئے تو خلافت میں ان لوگوں کی خلافت اس وقت ہوتی نہیں تھی کہ ہم اپنے لیے کسی نقل کو حاصل کر لیں بلکہ اس وقت سے وہ خدمت کرتے تھے کہ جس دن وہ خلیفہ ہوئے ہیں تو ایک عورت تھی مدینہ کی دنیا عورت تھی اور اس کی جو بکری وغیرہ دوڑ لیا کرتے تھے اسے جب یہی ہوا کہ خلیفہ ہو گئے گی وجہ سے کی تو کہنے لگی کہ میری بکریوں کو کون اب بولے گا تو کہنے لگے پہلے میں ایک وقت اس کی خدمت کرتا تھا مجھ سے پیدا ڈبل ہفتے کیا میں دو رقم سے تیری خدمت کرتا تو اور یعنی ان کی زندگی میں دل میں اور نہ رات میں آرام کی زندگی نہیں گزرتی تھی وہ کسی خلافت کے عہدے کو وہ کسی ملازمت کے عہدے کو اپنے لیے پھولوں کا تاج نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ کانٹوں کی سیٹ اور اس کے لیے اتنا فکر مند ہوتے تھے اتنا فکر مند ہوتے تھے کہ ایک مطلب ریلٹیز نے اس مقام پر کہا کہ میں ڈرتا ہوں خیال میں ڈرتا ہوں کہ خدا خان کی کسی فلم میں کوئی سہ ہو جائے تو کسی بکری کا پاؤں پھٹ کر ٹوٹ جائے تو میں تجرب قیامت کے دن کیا دوں گا کہ تیرے تیری میں ایسی جگہ سے وہاں ایسی خرابی واقع ہوتی تو وہ بکر سے بیچ بھی سب آئے ہیں تو وہ بکر صدیق کو صحابہ نے کہا کہ اے ابو بکر تم اپنے لیے کچھ وظیفہ لے لو تاکہ تم اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ لیکن کہا تھا کہ کم سے کم کسی مسلمان کا خرچہ ہو سکتا ہے میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں لوگوں نے مقرر کر دیا میں نے کچھ بچایا اس میں سے اس ساتھ آٹھ دن کی بچت کے ساتھ ہلکا پکا لیا تو میٹھی چیز پکا لی اور ان کے سامنے بچتی ہے کہنے لگے دوسرا کھانا کہاں سے آ گیا کہنے میں تھوڑا سا بچاتی رہی اس سے اچھا معلوم ہوا کہ گزارا اس سے کم پر ہو سکتا ہے جسے تم حکم دے دیا کہ وہ جو رقم تھی وہ کم کر دی جائے اتنا کم لیتے رہے لیکن جس وقت وفات سے ہونے لگی ہے اس وقت وصیت کی کہ میں نے جتنی رقم مسلمانوں کے مال سے لی ہے وہ میرے آبائی مقام کو دیکھ کر دے دی جائے کیونکہ میں اللہ سے ایسی حالت میں نہیں ملنا چاہتا کہ میں نے مسلمانوں کے مال کو کم دیا ہو اب حضرت لگے جس کچھ اس بات کو سنا تو کہنے لگے اب لکر اللہ کے روپ کرے ان پچھلوں کے لیے معاملے کو سخت کر کے چلائے تو یعنی میں یہ جو بات اب کر رہی ہوں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ پہلی بنیاد ان کے ایڈمنسٹریشن کے جو کتاب تک تھے ان میں یہ نہیں تھی کہ مال کو جمع کیا جائے بلکہ صرف خلیفہ کی حیثیت سے خادم کی حیثیت سے وہ مملکت کے کاموں کو چلاتے تھے اس بنا پر ان کے ان کے پاس ایسی چیز تعدی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ لوگوں کے مال کو سمیٹنے کی کوشش کریں اور جب جنگ منفاط اور مال کے گھسیٹنے کی کا جذبہ ہوگا نہیں تو ساری نہ رہے ڈانس نہ بجے بند کروں نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی غلط طریقے ہیں جس سے کہ مال تازہ ہو ہوتا ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے نہ سب کا سوال پیدا ہوگا نہ کسی ناجائز سے جو طریقوں سے دولت کے پیدا کرنے کا سوال ہوگا یہ تو وہ نتیجہ تھا جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر سب کے دل میں پیدا کر دیا تھا اور امت کے اخبار کے ملازمت کی بڑھتے تھے اس نیت کو نہیں بڑھتے تھے کہ ان کے لیے جو ایک کمائی کا ذریعہ ہے بلکہ اس لیے ایک خدمت کری کا اور اپنی آخرت کے بنانے کا ذریعہ ہے یہ تو بات تھی جہاں تک کہ نیت کا تعلق تھا اب اس کے آگے بڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نیلکت کے لیے میں پہلے موٹے طور پر تین چیزیں کر دیتا ہوں اس کے بعد یعنی ان کی صفات کیا ہوتی تھی اس کے کر دوں گا دیکھیے ملکت کے چلن کے لیے بنیادی طور پر جو تقسیم کی گئی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے عدلیہ ایک ادوجہ ہوتا ہے وہ ادویجہ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ جسے قوت ناقدہ کہہ لیجیے یا جسے کہ ہم ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کا وہ کا جو نافذ کرتا ہے آسان کو اور تیسرا طبقہ کا جو ہوتا ہے وہ نیچے سے متعلق ہوتا ہے اسلام کے شروع دور میں نوعیت یہ تھی کہ یہ تینوں کے تینوں طبقات جو تھے سب کے ساتھ اکٹھے چل رہے تھے صرف جبسر رفتہ خلفا کے زمانے میں خصوصاً محبت رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ تینوں طبقات جو تھے نعیت کر دیے گئے اور علیحدہ کر دیے گئے اور ان کی تقسیم جب تقسیم ہوتی چلی گئی اور ان تقسیم جب تقسیم میں کوشش یہ کی گئی کہ ہر محکمہ جو ہے اپنے خاص اصولوں کو اپنائے اور ان اصولوں کو اپنانے میں جو خیال کام کر رہا تھا وہ سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انسان کے لیے انسانوں کے لیے عدل کو قائم کیا جاتا ہے حکومت کا منشا دنیا میں جو لفظ ہیں ہم لوگ لب نظیب سے علی رضی اللہ تعالیٰ لیے یہی لفظ ہیں کہ اللہ خبر تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ٹیکس بٹورنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ حبار تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنے عدل کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے اور خدمت کری کے لیے بھیجا ہے اگر ہمارے عدل کرنے سے ہماری مالگزاری کی رقم میں سے کمی پڑ جاتی ہے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے ہم فاقے کر جائیں گے لیکن ہم کسی کے اوپر دل نہیں کرنے کے بعد آئیں گے یہ نزدہ تھا بنیادی طور پر جو کہ سینئر سروسز میں کام کر رہا تھا اور اس کے علاوہ کچھ چیزوں کی کفاط تھی جن کفاط کے نتیجے کے طور پر ان لوگوں کو چنا جاتا تھا کسی کام کے لیے اور یہ ایک عجیب بات آپ جانیے گا کہ آج تک تو ہم لوگ جو ہیں خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں مداخلت کے لیے یا کسی چیز کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ منع ہے یا حرام لیکن سب بتانا چاہتا ہوں اس وقت میں یہ اس وقت اس وقت یہ تھی کہ مسلمان اسے ایک امانت سمجھتے تھے اور ایک بہت سمجھتے تھے اور امانت کی کہ انتہائی سب چیز ہوتی ہے اس کی ادائیگی کا پورا کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے امینی طور پر مسلمانوں نے یہ صرف نظریہ کام کر رہا نہ نظریہ تھا کہ کسی کام کو اپنے سر پر نہ لے لیں سوائے ایسے موقع تھے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کو میرے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچائے گا اس کی دو مثالیں میں آپ کی سمجھ میں کرتا ہوں سید ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے تمام سیاح کبھی بھی خلافت کی تمنا نہیں اور جس وقت خلیفہ ہوئے ہیں اس وقت کی خلافت کے بعد میں انہوں نے خطبہ دیا اس نے یہی کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر چاہتا ہوں کہ میرے دل میں خلافت کی طلب نہیں تھی اور میں اس عمارت کی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہتا تھا لیکن وقت پر اللہ پہل کرے تو اس نے میرے دل میں اس کام کو دیا فرمایا کہ عمر میں صرف ایک مرتبہ میرے دل میں چاہت پیدا ہوئی تھی عمارت کی اور وہ موقع تھا کہ جس پر خیبر کے موقع پر نبی پاک ٹاق نے ساتھ فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے تو کہا کہ اس وجہ سے تھی کہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت مل جاتی ہوگی کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اللہ کے رسول کا محبوب ہوں اس وجہ سے میں نے چاہا مطلب تمام ہوا میں نے کبھی اس چیز کی طلب نہیں کی ہے اسی سے دوسرے مواقع ہیں کہ دیکھیے حضرت خالد ابن نبی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے جنرل ہیں اور بہت بڑے یعنی آپ سب جانتے ہیں ان کے مقام کو ایک لوگ میں نے کہا کہ جس وقت اسلام کو ضرورت پڑتی ہے اپنی خدمات کی پیش کرنے اس وقت یہ بات نہیں ہے کہ انسان اپنے اپنے آپ کو پیچھے کر لے اگر وہ جانتا ہے کہ آسن اپنے ذاتی مساف کے لیے نہیں کوئی ملک کے مفاد کے لیے سمجھتا ہے کہ کون کا یہ فائدہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو پیش کر دوں اس وقت نیت یہ ہے کہ جنگ مسلم جنگ ہو رہی ہے ادھر مسلمان تین ہزار ہیں ادھر ایک لاکھ کا لشکر ہے مجھے یہ بات کرتے میں تین جگہ مقرر کر کے بھیجے تھے ہردھر جعفر کر تیار شہید ہو گئے اور اس کے بعد خیر اتنے ہاتھ تو شاید شہید ہو گئے جاسد شہید ہو گئے عبداللہ ابن رفا شہید ہو گئے یہ تین آدمی تھے تین کے تین شہید ہو گئے اب فوج جو تھی اگر وہ بغیر امیر سے رہ جاتی تو لازم پارٹی کے تمام ہلاک ہو جاتی اور کوئی وہ فوج کے لوگ بغیر خالد کے کسی اور کو جمع نہیں ہو سکتے تھے اور جس وقت کے خلاف ہے میں ہی جس انہوں نے دیکھا کہ اگر میں نہیں سنبھالتا تو خود آگے بڑھے اور مسلمانوں کا جھنڈا لیا اور اس دن ان کے ہاتھ سے آٹھ تلواروں اس کر سیڑھی ہیں اور اس موقع پر جب وہ اپنے تین ہزار کے لشکر کو کامیابی سے واپس لائے جس وقت تو مجھے صاحب کا کرتے شاہ شراک ان کے واقعات کو سن کر کرنی سجی سملہ یا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رکھنے کیا ہے یہ موقع تھا تو اسلام کی خدمت کے لیے اپنے کو پیش کیا لیکن ان کی دیکھیے جس وقت حضرت خالد بہن شام وغیرہ کی طرف اتنی علاقے میں بہنوں کی ضرورت یہ تھی کہ پورا بھی خالد ڈر جاتے تھے یہ مانا گیا تھا وہاں اس وقت رونی اور پاپ کی سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خالد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جدھر بھی یہ چلا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا حضرت عمر کے دیر میں یہ بات آئی کہ لوگوں نے ایک شخص پر بھروسہ کر لیا ہے اور اسلام جو ہے صبح سے کسی رائے کا بھروسہ نہیں سکھاتا یہ سمجھیں گے کہ یہ خالد ہوتا ہے تو کامیابی ہوتی ہے خالد نہیں ہوتا تو کامیابی نہیں ہوتی تو حکم بھیجا خالد کو دیکھیے اور وفاداری اور ان کا اپنے آپ کو فٹ کر دینا ایک عجیب فاخلہ ہے بھیجا حکم دیا عام آدمی کے ذریعے سے آدمی اتوار دیا حکومت اللہ تعالیٰ نے کہ عمر سے خالد سے ہم ہملاری کو لیتے ہیں اور ابھی کی جگہ منتقل کرتے ہیں اور اس کے نقصان کے طور پر ان کے تخت اس کی سب کو اتار لیا جائے ان کے درد میں ان کی یعنی لڑی ویموں سے دل کے ہوتے ہیں کی جہاں ڈال دیا جائے اس پر اعلان کر دیا جائے تو انہیں دیش سے محفل کر دیا اور جس وقت کہ حضرت خالد کے پاس یہ حکم پہنچتا ہے پوری ان کے محتاط تھی اور تمام سب کا ان سے کچراتا تھا ڈرتا تھا لیکن امیر کے حکم کو پہنچ کر سن کر پورا نہیں تھی اور جیسے خطاب نے کہا تھا ویسا کر ویسا مانا اور جو کہ کام تھا جو چکستی جا یعنی اگر وہ اپیل تحت لڑکے لڑ رہے ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ خلاف ترقی کر جاتے لیکن ان کا مقصود خدا کی خدا کی رضا تھا اور آخرت کی زندگی تھا اس لیے بادشاہ یعنی ایک کمانی سیٹ سے عہدے سے اتر کر ایک سپاہی کی طرح جو سے اگلا قسم کے لوگ تھے ان کے ماتا کام کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں وہ بنیادی مقابلے نہیں تھے جو قانونی طور پر ہوتے ہیں اب اس کے لیے اسلام میں چند چیزیں بنیادی طور پر رکھی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایڈمنسٹریشن کے لیے وہ چیزیں جو ہیں بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں اور وہ جملہ ملازمین کے لیے ایک قسم کی خطاب ہے لیکن یہ کریم ہمارا جو ہے قرآن کریم اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے اندر ان تمام ہدایات کو رکھتا ہے جو فکرا ہوتا ہے چھوٹا لیکن اس فکرے کے اندر اللہ خبر بطالہ بہت ساری باتوں کو بیان فرما دیتے ہیں قرآن کریم کے مطلب دو آیتوں اور دو واقعات کی طرف آپ اشارہ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات کے اندر اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا پرانے کریم نے سید نے یوپ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے پرانے کریم جس وقت مصر میں کہاں پڑا اور کافالی ان انتہائی حد تک پہنچ گئے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا اس وقت مصر میں کہاں نہیں پڑا تھا بلکہ جس کے مواد کے جتنے مالک تھے وہاں جو صاحب تھا وہ لوگ دکھ ہونا پڑے تھے حضرت اس وقت حضرت سید میں یوک علیہ السلام نے کہا جو پہلے تو وہاں کا بادشاہ تھا وہ بھی جانتا تھا دیکھ چکا تھا ان کی امانت کو ان کی شراکت کو ان کے فضائی کو جانتا تھا لیکن انہوں نے جس وقت اس نے کہا کہ میں آپ کو مقرر کرتا ہوں اللہ خطان میں زمین کے خطانے پر آپ کو مالیات کا بھی اور زمین کی مالگزاری کا اور وبیر اخراق آپ کو پشترا میں ان سے بناتا ہوں تو انہوں نے اس کے جواب میں اس بات کہی کہ آپ مجھے بنا دیجیے ان کن دن عالم میں جو ہوں حقیق بھی تو اسلام کی نکاح ملازم کے لیے یہ بے لفظ اور بے لفظ میں آگے چل کر کہتا ہوں یہ بنیادی صفات ہیں جو کسی یعنی سوشل سروس کی یا کسی مملکت سے ملازم کی ہونی چاہیے بن علیم ایک ہے حفیظ کا لفظ حفاظت کرنے والا اور علیم جاننے والا یہ دو باتیں لے گی آگے چل کر میں دوسری بات چاہتا ہوں تاکہ ساری چیزیں اکٹھی چل سکے دوسرا موقع دوسرا موقع ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کی بیٹیاں اپنے والد سے سفارش کرتی ہیں تو اے ہمارے جان اگر آپ کسی ملازم کو رکھتے ہیں تو ملازم وہی بہتر ہوتا ہے منستا جستا القوی الکویل کبھی بہتر ملازم وہ ہوگا جو کہ قوی بھی ہو امین بھی ہو یعنی چار کے یہاں آ گئے پہلی کتاب حقیق کی ہے دوسری کتاب ادنی کی ہے تیسری شخص جو ہے قدی کی ہے اور چوتھی چوتھ جو ہے وہ ہے امین آپ دیکھیے کہ کسی ملیہ وقت ملازم کے لیے کسی سے ایک زندگی سے تعلق رکھتا ہوں کسی سروس میں جانے کے لیے مثال کے طور پر آپ ہر سروس میں جانا چاہتے ہیں تو لازمی ہوگا آپ اگر جاتی کے شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو جاتی کا آپ کو لیے لازمی ہے اگر آپ انجینئرنگ کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو انجینئرنگ کا علم آپ کے لیے لازم ہے اسی طور پر اگر آپ کسی ایڈمنسٹریٹو سروس میں جانا چاہتے ہیں تو کس طور پر نظم ملکت کو چلایا جاتا ہے اور کس طور پر ان جگہوں کو صحیح روپ سے آگے بڑھا سکتا ہے اس کے لیے گویا کے انسان کے لیے لازم کر دیا گیا تو جس ملازمت کو وہ اختیار کرتا ہے اس ملازمت کے متعلقات کا جو علم رکھنے کا ہوتا ہے جو بڑھایا گیا تھا کہ حضرت عمر کسی دکاندار کو بازار میں اس وقت تک داخلے نہیں دیتے تھے جس وقت تک کے بازار کا دکاندار اپنے ان مسائل کو نہیں جانتا تھا جو تجارت کے متعلق ہوتے تھے فرمایا جو تجارت کے مسائل کو نہیں جانتا اور آ کر بازار میں بات جاتا ہے نتیجہ یہ ہوگا یا خود دھوکہ کھائے گا یا دھوکہ دے گا تو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا تو ہم اس لیے حاصل میں اب یہ مقرر نہیں کیے گئے کہ کسی ایسی چیز کو چھوڑ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو تو گویا سے پہلی شخص جو ہے وہ کس چیز کی ہے علی ہونا جاننا اپنے فن کا ماہر ہونا اور جب تک کہ ماہر فن نہیں ہوں گے آپ مملکت جو ہے اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی یہ بات نہیں ہوگی کہ ہر طبقے کا شخص جو ہے اس چیز فن کو نہیں جانتا اس کام پر لگا دیجیے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں ایک قسم کا خلا پیدا ہو جائے گا جس سے آج یا کل آپ نقصان گے دوسری چیز فرمائی کی حیثیت کہتے ہیں حفاظت کرنے والا اب حفاظت کی ان کے کیا دیکھو سب سے بڑی چیز جو ہے آپ کو خود کیا جاتا ہے آپ کے آپ کو جس پیڑے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے آپ خدا کی طرف سے وکیل وسیل پاس کی طرف سے اور نملے تک کی طرف سے اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ اس چیز ذمہ داریاں ہیں اس کی پوری کی پوری حفاظت کریں یعنی ملازمت صرف طلب حقوق کا نام نہیں ادائیگی حقوق کو فرائض کا نام کے حد ملازمت ہے اگر آپ اپنی ملازمت میں ان چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ان چیزوں کو اپنا نہیں سکتے جن چیزوں کو کہ آپ کے دنوں ڈال دیا گیا ہے تو گویا آپ محافظ نہیں ہیں ایک وقت ہوا اپنی اپنی بیٹیوں کا اور اپنے فرائض و حقوق کی حفاظت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اس کی حفاظت کرنا کہ تو وقت میں ہو وقت میں بھی چلایا جا سکتا ہے اور میں حفاظت کرنی اپنے وقت ضرورت سے کہ آپ کی استعداد یہ ہے کہ آپ ایک گھنٹے میں چار گھنٹے کا کام کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر اپنے وقت کو بتاتے ہیں یعنی اپنی صلاحیت کو پورے طور پر بھی بتا نہیں جاتے تو اسلام کی نظر میں یہ بھی چاہیے منتھا یہ بھی غرب ہے کہ چار گھنٹے کے کام کو ہمارے طرح نہیں کہ بس دس دن کا کام ہو آٹھ لوگوں کو نہیں جاتا میں رہے ہوں تو دس دن کا کام جو ہے اسے ہم بیس دن میں لمبا کر دیتے ہیں شروع میں جو تھا نا بدل میں انڈیا کا ہر شخص اپنے بزی کو پڑھائی کو جانتا تھا اور ادا کرنے کو اپنا طریقہ سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے اس کام کو آج ادا نہ کیا تو کل میری سفر ہو جائے اور حفاظت جو چیزیں خود کرتی ہیں بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں کہ شہر کے اسٹیشن کی طرف گزر ہوا ہے وہیں سب کا اسٹیشن جو ہے کمپنی جو ریلوے کا اسٹیشن کئی اچھے آپ کہیں گے کافی بات کرتا ہے درمیان میں جہاں ہمیں سب گاڑی پڑی اور کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی اچھی آتی ہیں لیکن جدر سے ان کا ہنجا بگڑ گزر جاتا ہے وہ سب والے پکڑتے ہیں اور سب والے وہاں تک دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں اب اس کی حفاظت کا سامان جو ہوتا ہے تو ان کے اندر سے ان کا پیٹ بھی نکل جاتا ہے جن بھوٹے بھی نکل جاتے ہیں سب کچھ نکل جاتا ہے پہلے وغیرہ جہاں بھی پہنچتے ہیں پہنچ جاتے ہیں ایک ڈھانچہ چڑھا جاتا ہے آیا یہ ہندو تک کا مال ہے سب چاہتے میرے اپنا کوئی مرتبہ دل دکھا کہ پاکستان کی چیز کی میں طور پر ضائع ہو رہی ہے لیکن کیونکہ ہمارے اندر حفاظت کا وہ تین مہینے کے اسلام پیدا کیا تھا حفاظت کے تین کا اندازہ یہ کیجیے فل محبت کبھی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دو تھے وہ دوپہر کا وقت ہے وہ ترقی گرمی دوپہر کا وقت ہے فضل محبت وقت نکلے ہیں دو ملکوں کو نکیل کے پکڑا ہوا اور باہر لے جا رہے ہیں ادھر سب رام ہوئے وہ دوسرے صحابی ہیں کر بھی حضرت علی تھے حضرت علی گئے کہیں گے کہاں جا رہے ہیں کہنے لگے کہ یہ دو منٹ کے تھے یہ چراگاہ میں پہنچنے سے رہ گئے تھے ہمت کا مال تھا ہمت کا مال تھا تو میں نے کہا تم ضائع نہ ہو جائیں یا کمزور نہ ہو جائیں اس بنا پر میں نے کہا تم میں پہنچا دوں کہیں یہ نہ ہو جائے کہ تمہیں ہمت کے دو جانوروں کے لیے تمہیں پوری خدمت وہ ایسے موقع آئے اس پر حضرت علی نے کہا کہ قرآن نے کہا ہے حضرت مرخا کے لیے کہ انگیمنظر ان خیر تاجر کہ قدیم اگر کسی نے کبھی یا سب کو دیکھنا ہو تو دیکھ لے اس کو دیکھے ابل لفت ہے لیکن سامان کے لیے کتنی حفاظت کا فکر کرتا ہوں ایک چیز ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے نکال رکھنی یعنی جہاں تک کرتے تھے تو خود کھڑے ہو کر انہیں کے نشانات تک لکھاتے تھے اور جہاں تک کرتے تھے کہ کوئی چیز اگر آئی یا ملنے کرتی تو اس کے مال میں ایک چھوٹی بڑی چیز کی خود حفاظت کرنی اور اسے آگے تک پہنچانے کی کرتے تھے یہاں ایک واقعہ اگر نقل پتہ نہیں میرا آج دوں کہ سب پورا نہ کر سکے کل تک کر لیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرا موقع سویے بنا ہم تو تمہیں مس آ گیا کستوری بہت ساری کستوری آ گئی اب بات مال میں اس کی گورنم میں گھرنا کا رکھنا تھا تو عمر تمہیں کیا کیا کہ نا پڑھ کے مال باندھا گیا ہے کام کر رہے ہیں اس نے کہا ہمیں تو تکلیف دیتے ہیں چاہے لوگوں کے دستوری کا ایک استفادہ تو یہ ہے کہ کسی کو سنگا جائے میں ملت کی چیزوں کا بغیر ان کی اجازت کے کیسے استعمال کر سکتا ہوں یہ میری چیز تو نہیں ہے کہ استعمال کرتا جاؤں تو سنتا چلا جاؤں حفاظت ہفاظت ایک ایک چیز یعنی چھوٹی بڑی چیز کی حفاظت کرتے تھے اور یہ چیز صرف گرم تک کا کام نہیں تھا جس وقت سے فتح ہوا ہے میدان میں اور یہ پیسہ فتح یہ سکھا ایران کی فتح ہو گیا تو انہوں نے جو خصوصی چیزیں تھی وہاں بھیج تھی ایک بچہ تھا ہوتا تھا جس میں کا اس میں بیچ میں لال جوان وغیرہ انتہائی قیمت تھی اس بھاگتا بھاگنے جاؤں تو اس لے کر نکل جاؤں گا نکل جاؤں خدا کے بھی اس طرح گیا کہ جس وقت حضرت عمر نے وہ کھولا ہے کروڑ ہار روپئے کی اس کی مالیت تھی حضرت عمر نے کہا کہ بے شک وہ امت اللہ اس امت کو خراب نہیں کرے گا جس کا اگلا سپاہی بھی اگلا سپاہی میں نے پیش کیا تھا اتنا امین ہے کہ اس میں تو ایک چیز کو بھی آگے کی چاہیے یہ امانت کی بہانت جو بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک کے سب خراب کی ہے اور دوسری چیز سے میں نے کہا القیب المین قبیل امین کا مطلب یہی آتا ہے کہ اپنی پوری استعدادوں کو پوری قوتوں کو ملت جس خدمت کو آپ نے سنبھالا ہے اس خدمت کے لیے آپ پورے طور پر اپنی جان کو لگا دیں اور اپنے کلاؤ جتنی جسمانی ہیں یا آپ کی ضروری استعداد ہے اس میں کمی نہ کریں کیونکہ یہ خیالت ہے یہ خیالت ہے آپ اپنی قیمتوں کو جن کے پاس جائیں گے ہر وقت تو آپ صحیح رخ سے ملازم ہوں گے اسلامی مملکت کے سے مسلمان مملکت کا وہی صحیح ملازم ہے جو اپنی زندہ قیمتوں کو صحیح رخ سے استعمال میں لاتا ہے اور چوتھی چیز امانت ہے امانت جیسے کہ یہ حفاظت والی بات ہے امانت کا بھی وقت یہی ہے کہ انسان امین ہو امین میں آ جاتا ہے امانت صرف اس چیز کو نہیں کہتے کہ ہم کسی کا کوئی مال ہمارے پاس رکھ دیا جائے تو ہم اس کی حفاظت کریں بلکہ امیر سے کہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کو پورا پورا ادا کیا جائے اگر آپ کسی کے حق میں سے تھوڑی سی بھی کمی کر دیتے ہیں ہندو تو ہندوستان کی امان نہیں کیا قرآن کہتا ہے یا میرے کو انتہی دل اب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے حقوق لوگوں کے پورے کے پورے ادا کرو اور اس میں خیالت میں تو امانت کا لفظ یہاں کہا گیا ہے حقیق کے لیے کہ لوگوں کے حقیق سے پورے ادا کرو اور اس میں کم کو تعلق نہ کرو اور اگر لوگوں میں فیصلہ کرنے بیٹھو تو ادب کے ساتھ فیصلہ کرو اور جہاں تک کہ امیر طبقات کا زمانہ سہارا تعلق تھا وہ سب کے سب اس میں سب چل رہے تھے لیکن امیر قوم کے لیے صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو ان لوگوں کی اخلاقی بیانات کی معاملات کو چھوڑ دے اس کی ذمہ داری ہے ان کی نجے داری کرے تو اس کے ساتھ اسلام کا ایک خاص ایک خاص ماہ ہے جس میں انسانوں کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ جو ملازم ملازم کسی <laughs> عہدے پر مقرر کیے جاتے تھے اگر گورنر سے لے کر معمولی تک عہدے والے آج لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقل معمول تھا کہ جس گورنر کو کسی ملک کا حاکم بنا کر بھیجتے تھے جس پر بھیجا جاتا تھا ان کی تمام دولت اور ان کی جتنی بھی جائیداد اور جتنی بھی مالیات ہوتی تھی اس کی ساری سب سے تھے اور جو تھے اور رہن سہن کا طریقہ ہوتا تھا اسے بھی دیکھ لیتے تھے کہ اس کا معیار زندگی کیا ہے اور اگر اس میں جا کر اپنے مال میں کیونکہ اس وقت تم دیا جاتا تھا اتنا نہیں ہوتا تھا اس وقت کے خاتم کو قائم کر لے اور اگر اس میں اس کی مالیات زیادہ ہو گئی تو حضرت تمہیں کبھی اللہ تعالیٰ ہی یہ نہیں کرتے تھے کہ چھوڑ دیں کہ بھائی جتنی بھی تمہیں نے کما لی ہے تیری ہو گئی حضرت میں آج کے صحابی ہیں گورنمنٹ میں پڑے ہوئے مصر کے مصر کے اور کافی ان کے تجارتی کرتے تھے حضرت تمہر کا میں فیصلہ تھا جو کہ اپنے ملازمین کو جیسے کہتے ہیں نا جسے کوٹ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ ملازمت کی ایک کوڈ ہوتی ہے جو ہوتے ہیں یعنی اس یہ ایک مستقل آرڈر جو تھا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ بھی تھا کہ کوئی ملازم جو ہے وہ تجارت نہیں کر سکے گا ملازمت کے وقت میں تجارت نہیں کر سکے گا نہ ذاتی طور پر نہ کسی طریقے سے نہ کر سکے گا نہ ذاتی طور پر نہ کسی ذریعے سے نہ رشوت لے سکے گا نہ ذاتی طور پر نہ کسی ذریعے سے اور جب تین چیزیں جو نہیں ہوں گی تو صرف اس کے پاس تین دو آئے گی جیسے سے اس کے میری حکومت کی دی جا رہی ہے تو حضرت حضرت کے آپ کے پاس بہت ساری پیسے پیدا ہو گئے کافی آگے انتظار وغیرہ میں لگا کر کچھ پیدا کریں حضرت عمر کو معلوم ہوا اور حضرت عمر نے پورا کا محکمہ قائم کر رکھا تھا ہم یہ لفظ اعلان نہیں کرنا چاہیے لیکن سی آئی اے کی طرح پوریا کا پورا میں تو کہتا ہوں کہ ہٹلر کی جب پیسے میں وہ بات نہیں ہوگی خطرے کی پریشانی کے لیے کیونکہ حضرت عمر کی کہتے تھے پتہ نہیں جو تھے لوگوں کے عام لوگوں کے پیچھے نہیں بھیجتے تھے لیکن جو ملازم ہوتے تھے ان کی طرح سے خبر تھی حضرت عمر تک اور واقعات ہوئے تو میں آپ کو ان شاء اللہ کبھی میں کچھ کہہ دوں گا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حالات کو جانتے تھے ایک خاص آدمی یہ کہ آج کل کی میں نے کیس آف اینٹی کرپشن مقدم کر جن کا نام تھا مسلمہ حضرت مسلمان راج کا نام تھا یعنی گورنمنٹ تھے وہ مقرر تھا تو بڑے لیول پہ جا کر آپ خود ہی کرے کی تم کی آگے ہیں آپ خود کو اتنی بڑی حکومت کے خدا آگے اجلاس تھے اجلاس سے آگے دیکھتی اب گرم لوگوں کے حالات معلوم جب سے اب معلوم کیا کہ آئے اتنا سے زیادہ ہیں تو حضرت خالد خالی ہزار بہت بڑے صحابی ہیں گھر میں جتنی بھی ان کے سوائے اس رقم کے جو کہ وہ اپنے ساتھ لے کر بیٹھے سب سب ساتھ داخل کر لی کیونکہ اگر تو وہاں بھیجا گیا ہے حکومت کی طرف سے مسلمانوں کی خدمت کی طرف سے گیا بھیجا گیا ہے مال کے سمانت کی قیمت حضرت ابھی ہر رضی اللہ تعالیٰ بحران تھے حاکم تھے گورنر مقرر بنا کر تھے گئے انہوں نے اب یعنی جس وقت کرای کے لوگ نہیں تھے لیکن تجارت کی تو تجارت میں آٹھ ہزار روپیہ کما دیا وہ آٹھ ہزار رہے تھے کو اطلاع ملی سے آٹھ ہزار جو تھے سب کے تک باقی مان اسی انمال ہیں جن کی حضرت حد اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کی حکومت کے زمانے کی جائیدادوں کو اور مصیبتوں کو سبق کر کے بیت المال میں داخل کیا ہے یہ تو یعنی جو کہ کمائی والی بات تھی یہاں تک فکر کرتے تھے کہ ان کے ذہن سہن میں یعنی کوئی ایسا حق نہ آ جائے جس سے کہ مسلمانوں سلامت ممتاز ہوں اور تم کی حالت آج تک یہ ہے کہ بڑھایا جائے یہ معیاری زندگی ایک مسئلہ ہمارے یہاں اس میں بھی میرے سپن سے کئی بات ایسے تھے ان سے بات ہوگی وہ معیار زندگی کا تکلیف کر رہے تھے ان کے بعد میری تکلیف تھی تو میں نے کہا کہ بھائی معیار زندگی کی تو مثال آتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ لوہے کے پیڑے کے پیڑے میں رہا ہو رہا کرتا ہے تو کہا جائے کہ بھائی لوہے پیڑھوں کی پنجا چھوڑ دے اور سونے کے ایک ہی پنجے میں آ سونے کے پنجے میں آ جا تو اصل میں معیار زندگی کا بلندی جو ہے نا اس میں ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتی ہیں اسلام کے مضبوط معیار زندگی کی بلندی مضبوط نہیں ہے بلکہ معیار اخلاق کی معیار حکمت کی اور معیار فتوا کی بلندی ہے اور اس وقت جب دیکھا جائے تو صحیح نا حضرت ابھی اللہ تعالیٰ ہی دیکھتے تھے نکل جاتے جب واپس ملاتے تو باہر نکل جاتے باہر نکل جاتے اگر کسی شخص میں تھوڑا بہت فرق پا لیتے میں تو اس کو خود بند کر نہیں کرتے اور کہتے میں کسی کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو خود بند کرا اس لیے بھیجا تھا کہ تو لوگوں کی خدمت کے راست تھا جس سے گئے ہیں شام کے دورے پر جب مقدس کی فتح کے لیے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کچھ ریشمی لباس وغیرہ پہنے ہوئے تھے یہ تو کسی بھی طرح کرتے نہیں بڑے جلالی تھے ایک دم کمپنیاں اٹھائیں اور بھی آئیں دیکھو اسلام اللہ نے پیت اسلام کے ذریعے تیسرتی ہے اگر اسلام کی چیزوں کو چھوڑ کر تم دوسروں کے طریقوں کو اختیار کر کے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تمہیں میں کر کے اور پھر کہا میں نے کہا کہ اپنی کلو میں رکھنے اور پھر کہا انہوں نے کہا جو ہے ایک اپنی تلواروں نے اپنے دکھایا کہ حضرت ہم نے اپنے اصل احساس کو نہیں چھوڑا اب بھی ہمارے ہاتھ تلواروں پر ہیں اور ہمارے میں بہت چیز باقی ہے لیکن حضرت انہیں اللہ انہوں نے جو رومال ہوتے تھے ہاتھ گرے میں گرے میں ان کے لیے پانچ لڑائی خاص طور پر رکھتی تھی چھلن یا آتا نہیں کھائی باریک کپڑا نہیں پہنی ایک ایاز میں غنم تھے ان کو صرف ان چیزوں کے اوپر گورنر سے ہٹایا گیا ان کی سب چلو نے دیا کہ کھانا کھانا کھاتا ہے اور دارو کچرا کرتا ہے بلایا بلایا پوچھا کہ کیا تمہارے گورنری کا جو ایریا ہے اس کے تمام غریب کا کھانا کھا سکتے ہیں تو چھپن بھی کھا سکتے تو سب ایسا کپڑا پہن سکتے ہیں کہ آتا تو نہیں پہن سکتے پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم نے ایسا کیا اور سزا دینے کے لیے یہ کیا سب کو کا کپڑا پہنایا ندی میں اور کچھ روڈے دے دیے اونٹوں کے تو جا کے بات کرا تو پہلے میں حضرت میرے لیے جیسے ہے کہ میں اتنے میں عزت ہو جاؤں گا آپ نے سنایا تو ایک نیچنتا کسی میں ہے تیرے باپ کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ ریورن کرایا سکتا تھا گھر میں کہتے ریون کو اب تم فرماتا ہے تمہیں اسلام کو عزت ملی اور تم لوگوں کے حقوق کو کاٹتا تو اس چیز کی دوسری یہ کہا تھا بنا رکھا تھا کہ بے بڑی کام نہیں کی جائے گی بےڑی یعنی بنتا ہے تاکہ لوگوں کے پوچھنے میں لوگوں کو دقت نہ ہو اور بردان کو قائم نہیں کیا جائے گا شاید تھے انہوں نے یہ اس میں فارغ کے حاکم بنا کر بھیجے گئے حاکم بنا کر بھیجے گئے انہوں نے بےڈڑی بنا لی بردان کی انہوں نے اینٹی کرپشن کے بھیجا تو حکم انہیں دیا کہ بغیر اس کی اطلاع کے جا کے اس کی جیل پہ جا کر آگ لگا یہ مسلمانوں سے ہو کر بات یعنی صورت یہ تھی کہ حاکم جو ہے اس میں اور جو کہ یعنی عام رعایا ہے اس میں خدا بات نہ ہوں جس شخص کی جو بات ہے اس سب پہنچ سکے صرف یہی نہیں مقرر کیا تھا بلکہ اس کے علاوہ ایک اور تیاری کرتی ہر سال حج پر جاتے تھے اور جتنے دن گورنر بڑے آفیسر ہوتے تھے ان سب کو بلاتے تھے کہ تم کی حج پر آؤ اور اعلان عام تھا کہ کسی کو اگر کسی گورنر سے شکایت ہے تو اس شکایت کو پیش کرے تاکہ میں اس سے اس کا بدلا دلوا دوں ایک موقع پر ایک ساتھ اور یہ ایک پاؤڈر تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا حکم کہ اے لوگ یہ عام لوگوں کو جو مشہور رکھا اے لوگ میں یہ گورنمنٹ ہاتھوں اور مال غلط استعمال کرتے تھے میں نے اس لیے تمہارے پاس بنا کر نہیں بھیجے کہ یہ تمہاری جنگوں کو بردے مارے نہیں یہ تمہیں مارے یا تمہارے مالوں کو تمہارے تم سے گھٹیتے ہیں بلکہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ تمہارے حقوق کو تم تک پورا کریں اگر تمہارے حقوق کی ادائیگی میں یہ کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو اس کی اطلاع مجھے دے دو تو نیت یہ ہوتی تھی کہ ہر کے لیے تھے خود نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ آتے تھے اور اگر کوئی شکایت ہوتی تھی تو کہتے تھے اس کے بعد جو نیت ہوتی تھی ایک عام تھے ان سے سر نے شکایت کر دی تمہیں اللہ تعالیٰ نے سے کہ اس سے ان کے فرد ہو جاتے ہمیں تمہیں کافی شہادت پوری ہو گئی شہادت پوری ہو گئی پہلے کہ آپ آ گئے کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ نے ایسے ہی ہم کی کتائی شروع کر دی تو کل کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ وہ آمد بن کر چاہے پہلے تمہر نے کہا میں حق کو حق جو ہے اسے جاری کرتے جاری کر کے رہوں گا اس کے بعد کیا ہوا کہ یاد تھا کہ یہ اس میں وہ جو آدمی تھا نا جس کو سجا دی تھی ہم نے رہے میں آج کے پاس گئے راضی کر لیا کہ ایک دو کے بدلے ان کے لیے رابطہ میرے بس گیا لیکن حضرت عمر نے بالکل اپنے تک تک پتا تو میں یہ اچھا بات ہے دیکھیے ایک تو بات ایک دفعہ یہ ہوتا اگر کوئی آ گئے کوئی شخص آیا کہیں سے پیسہ تحائف آ گئے اپنے دیش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دفعہ ان کے بیٹ عمر اور دنیا اس میں کے لیے ان کو دوسرے بیٹے کے لیے دو کمیشن آ گئے جو پہن کر آ گئے ٹوٹے کے طور پر ہڈیے کے طور پر تو یہ پہن کر آ گئے حضرت عمر تو ایک اوپر دیکھتے تھے دیکھا تو کمیشن پہنی ہوئی تھی کہ کہاں سے آئی ہیں تو سر میں بھیجی اچھا سب کے لیے سب سمجھانے کے لیے بھیجی ہے یا تمہارے لیے بھیجی کہ میں ہمارے لیے بھیجی تو کہنا یہ تمہارے سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ میرے لیے بھیج رہا ہے ابھی کر کر اور کے پہلے میں لگا یہاں تک اندازہ کیجیے بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں ان شاء اللہ کل اسی کو آگے بڑھا گا ایک حضرت اپنی بیوی حضرت وقت کی تو کیا ہوا کہ وہاں سے ایک انہوں نے اپنے ذاتی بیمار سے ٹکٹ خریدا ٹکٹ خریدا اور کیا تک جب کے بعد یہ وغیرہ خطہ ہو گیا اس کے بعد تعلقات ہو گئے تھے دوسری بھی بات ساری جیسے ہو جاتے ہیں تو ایک شیشی میں اتر بھرا اور کہنے لگے کہ یہ اس کی کافر کی دیوی کے لیے ہماری طرف سے ہدیہ پہنچا دو اور جنہوں میں ہدایا کافی جایا کرتے تھے اور ادھر سے جب انہوں نے بھجوا دیا تو واپس جب وہ کافی آیا تو اسی شیشی میں وہ جلاذات بھرے ہوئے اس نے کی کی بھجوا دی حضرت نے دیکھا کہ یہ کہاں سے کہ کیسر کی دیوی نے بھیجا ہے کہ کس کے ہیں کہ میرے ہیں کتنے پیڑ ہیں کہ میں نے اتر بھیجا تھا اس اتر بھیجا سب میں نے لگے اللہ کی بندی تو صحیح چاہتی ہے تمہیں بھیجا تھا لیکن جو لے کر گیا تھا وہ تو جو کافی جو تھا وہ تو مسلمانوں کے خرچے پر گیا تھا تو اس کی کیسے مالک ہو سکتی ہے تو اپنا بیمار لے لے اس کے بعد بیمار کو بیمار دے دیا اور جتنے بھی موتی سے اس کے اندر داخل کر دیے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رشوت کی جتنے بھی راستے تھے ان کو بند کیا مال کی نگرانی پورے طور پر تھی اور ان کے اندر جذبے کو پیدا کر دیا کہ تمہارا کام جو ہے خدمت کرنا ہے ہست کے لیے اور تمہارا کام حقوق کی ادائیگی ہے میں کہ حقیق طرح کی اور جس وقت اگر سب حق ادا کرتے چلے جائیں تو آپ خود اندازہ کر لیجیے کہ مملکت کتنی زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے ایک بات کر لیتے ہیں دونوں سے زیادہ ہو گئے یہاں تک کہ علامہ سمانی نے اس مقام پر لکھا ہے ہمارے یعنی کو تو فواہوں کے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی زمین پر کھیتی کرتا ہے تو اس کی استعداد سے اللہ قدار سے تعالیٰ جب وہ صحیح اس پہ کھیتی کرے تو مثال کے طور پر میں اپنی اصطلاح کہا دوں پانچ من ممفلہ پیدا ہو سکتا ہے اور وہ اپنی سستی کی بنا پر دو شتا کم پانچ من کا غلہ پیدا کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنی اپنی صلاحیت کو پورے طور سے پوری استعمال کیا کہ دو چکا میں بھی آ جاتا جس سے کوئی انسان حیران میں کوئی نے کھا سکتا ہم تو اسلام کے تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اسلام کو جب آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ آتا ہے تو بنیادی زندگی انتہائی بہت انصاف ادب بن جاتی ہے انشاءاللہ کل ہوا تو اس مضمون کو میں کچھ آگے بڑھا لوں گا آپ کے دوران الحمد للہ